ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ مکہ و مدینہ مکہ و مدینہ مکہ و مدینہ مدینہ مدینہ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ عالم کا خزینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ مدینہ مکاؤ مدینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ پھر اس کا سفینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ یہ دولت ایماں ملی سارے جہاں کو یہ دولت ایماں ملی سارے جہاں کو فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ فیضان مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ مکہ و مدینہ اے ختم رسول کتنے بشر آپ کے صدقے اے ختم رسول کتنے بشر آپ کے صدقے ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینا ہر شر سے ہوئے پاک بنے مثل نگینا ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ اختر کی زبان شرف نعت محمد صلی اللہ تعالی وسلم اختر کی زبار شرف نعت محمد اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ اللہ کا احسان ہے بے خون و پسینہ ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ مکہ و مدینہ